ام المومنین صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے مجھے حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک تکلیف دہ بات پہنچی تھی جسے میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باپ ہارون ہیں اور چچا موسا ہیں اور جو بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان سے زیادہ باعزت ہیں اس لیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بانوے یہ حدیث ضعیف ہے